عباد بن تمیم نے بیان کیا کہ حرہ کی لڑائی میں لوگ عبداللہ بن حنزلہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر یزید کے خلاف بیعت کر رہے تھے عبداللہ بن زید نے پوچھا کہ ابن حنزلہ سے کس بات پر بیعت کی جا رہی ہے تو لوگوں نے بتایا کہ موت پر ابن زید نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب میں کسی سے بھی موت پر بیعت نہیں کروں گا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حدیبیہ میں شریک تھے جہاں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے موت پر بیعت دی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو سڑسٹھ